صبح و شام استغفار کے فوائد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی دو فرشتے کسی دن کوئی اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں جس کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ استغفار ملاحظہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اعمال نامے کو اس اعمال نامے کے دونوں جانب کے درمیان کے گناہوں کو میں نے اپنے بندے کے لیے بخش دیا پس چاہیے کہ ہر مسلمان دن رات کے آغاز اور اختتام پر تسبیح اور استغفار کا اہتمام کرے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من فیرا تبارک و تعالی في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال تبارك وتعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة أي مسلمانو صبح استغفار شام استغفار أي مسلمانو صبح استغفار شام استغفار أي مسلمانو بار بار توبة بار بار استغفار اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان کر دل کی ندامت کے ساتھ استغفار آج امت مسلمہ استغفار کی بے حد محتاج ہے ظالم حکمرانوں نے اس امت کو لوٹ لیا برباد کر دیا کافروں نے ہر اسلحے کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا ہمارا ایمان گناہوں نے لوٹ لیا اور ہمارا سکون دنیا کی محبت نے غارت کر دیا